ابن نمیر نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی زریق کے ایک یہودی لبی بن عاصم نے جادو کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں حالانکہ وہ کام کرتے نہ تھے ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پھر دعا کی پھر فرمایا کہ اے عائشہ تجھے معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے وہ بتلا دیا جو میں نے اس سے پوچھا میرے پاس دو آدمی آئے ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کے پاس وہ دونوں فرشتے تھے جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا اس نے سر کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے وہ بولا کہ ان پر جادو ہوا ہے اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے وہ بولا کہ لبید بن آسم نے پھر اس نے کہا کہ کس میں جادو کیا ہے وہ بولا کہ کنگھی میں اور ان بالوں میں جو کنگھی سے جھڑے اور کھجور کے گابے کے ریشے میں اس نے کہا کہ کہ یہ کہاں رکھا ہے وہ بولا زی اروان کے کنویں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا زلال اور وہاں کے کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا یعنی وہ جو بال وغیرہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے ٹھیک کر دیا اب مجھے لوگوں میں فساد پھڑکانا برا معلوم ہوا بس میں نے حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تین